السلام علیکم خواتین و حضرات فائنانشیل اکاؤنٹنگ سیریز کا بیتالیسواں لیکچر پچھلے لیکچر میں ہم نے گفتگو کا آغاز کیا تھا کیش فلوز سٹیٹمنٹس کے بارے آج ہم اسی گفتگو کو جاری رکھیں گے پچھلی دفعہ ہم نے آپ کو اس کا فارمیٹ لے آؤٹ مختلف ٹرمز جو ہوتی ہیں ان کو ایکسپلین کیا تھا اور یہ بتایا تھا کہ جی کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ کس طریقے سے یا کس لحاظ سے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے مختلف ہے اس کی افادیت کیا ہے کیش فلو اسٹیٹمنٹ کے اندر جو ایڈجسٹمنٹس کیے جاتے ہیں نان کیش آئٹمس کے ان کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا اور پھر یہ ہم نے آپ کو تفصیل دی تھی کہ جو تمام ایکٹیویٹیز ہیں کسی بھی ایک کاروبار کی وہ تمام ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو تین حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے کیش فلو میں ایک آپریٹنگ ایکٹیویٹیز دوسرا انویسٹنگ ایکٹیویٹیز اور تیسرا فائنینسنگ ایکٹیویٹیز آپریٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ سال کے دوران جو آپریشنز ہوئے ان آپریشنز سے ہم نے کتنا کیش جنریٹ کیا اس اس جنر, کیش جنریشن یا وہ جو کیش آپریشن سے جنریٹ کیا گیا اس کا آگے استعمال یا اس میں مزید اضافہ وہ انویسٹنگ اور فائنینسنگ ایکٹیویٹیز سے کیسے ہوا تو تینوں مل کر پھر ہمیں یہ چیز سچویشن ہمارے سامنے اس کا اظہار کرتے ہیں کہ ٹوٹل آپریشن جو سال کے مینج ہوئے وہ آپریشنز کیش کے اعتبار سے ٹریجری مینجمنٹ کے حساب سے فنڈز مینجمنٹ کے حساب سے وہ ہمارے مینیجرز نے کیسے مینج کیے کیش کا وافر ہونا بھی کوئی بہت اچھی بات نہیں کیونکہ اگر دوسری طرف ہماری لائبلٹیز جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں تو وہ کوئی عقل مندی کا ثبوت نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کاروبار جو کاروبار اپنی لائبلٹیز ڈیو ٹائم پہ ادا نہیں کرتا اس کی ریپوٹیشن جو ہے وہ افیکٹ ہوتی ہے اس کو لوگ کریڈٹ دینا بند کر سکتے ہیں اس کے بارے میں مختلف قسم کی آرا اور رومرز جو ہیں وہ پیدا ہو سکتے ہیں کہ جی یہ لوگ تو اپنے کال پہ نہیں رہتے اپنے لفظ جو الفاظ یہ کہتے ہیں یا جو پرامس کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں اس پہ نہیں رہتے پیمنٹ کو وقت پہ کبھی نہیں کرتے تو ذرا ان سے ہوشیاری کے ساتھ آپ ڈیل کریں ہو سکتا ہے ان میں کوئی خرابی ہو جس کی وجہ سے آپ کی اس مال کی قیمت جو آپ لوگوں سے خرید رہے ہیں مارکیٹ سے وہ بھی بڑھ سکتی ہے تو بہت سارے جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں لہذا اگر کوئی یہ کہے کہ جی ہم چونکہ کیش جو ہے وہ کمپنی میں بہت زیادہ کر رہے ہیں اور ٹھیک ہے جی وہ لائبلٹیز ہو ہی جاتی ہیں نا پے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں جی بجلی کا بل اگر تین مہینے کے بعد ڈیو ڈیٹ کے پے ہو جائے تو پھر کیا ہو جائے گا تو یہ بات جو ہے یہ صحیح نہیں بجلی کا بل آپ نہیں پے کرتے بجلی اگر کٹ جاتی ہے تو اس سے جو پروڈکشن کے لاسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوں گے کیونکہ وہ وقت جو ہم ضائع کر دیں گے وداؤٹ پروڈیوسنگ اینی تھنگ وہ دوبارہ نہیں آ سکے گا لہذا لائبلٹیز کو وقت پہ پے کرنا ہاں جہاں پیسہ وقت پہ وصول کرنا جیسے ہمیں لائبلٹیز پے کرنا ویسے ہی ہماری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ جو ہمارے ریسیویبل ہیں جو ہمارے ڈیٹرز نے ہمیں پیسے دینے ہیں وہ پیسے جو ہیں وہ ہم وقت پہ حاصل کریں کیوں کہ ہم نے وقت پہ پیمنٹ کرنی ہے اور دونوں کا آپس میں پیمنٹ کا اور وصولی کا کوئی حساب ایک جیسا ہونا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کسی بھی کاروبار میں کہ ہم نے ادائیگی تو کل کرنی ہے لیکن وصولی جو ہے وہ چھ مہینے کے بعد کرنی ہے بھائی چھ مہینے کے بعد اگر وصولی ہوگی چھ دن کے بعد وصولی ہوگی تو کل ہم پیمنٹ کہاں سے کر سکیں گے جب کل آئے گا تو پھر ظاہر ہے کہ جی جو ہم سے پیسہ لینے کے لیے آئے گا وہ کہے گا اس کو ہم کہیں گے وہ جی وہ پیسہ نہیں آیا وہ فلانا ہو گیا ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا اس لیے ہمیں ہماری کارکردگی as treasury manager fund manager finance manager وہ اس بات پہ ہے کہ ہم ریکوریز ڈیو ڈیٹ پہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہم پیمنٹس ڈیو ڈیٹ پہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے اور اس چیز کے لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم کیش فلو ہر مہینے کی بنائیں ہر ہفتے کی بنائیں یہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ جس کا ہم ذکر آج کر رہے ہیں اور پچھلے لیکچر میں بھی کیا اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے حوالے سے کیا یہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ ہمارے شیئر ہولڈرز جو ہیں جو اصل مالک ہیں کاروبار کے ان کو ایک پکچر دی جا رہی ہے کہ جی ہم نے آپ کا پیسہ جو آپ نے اس بزنس میں انویسٹ کیا ہوا ہے تو ہم نے اس پیسے کو کس کتنی خوش اسلوبی سے استعمال کیا کمپنی کی ادائیگیاں کرنے میں اور بر وقت وصولی کر کے ان ادائیگیوں کو کیا جس سے کمپنی کی ساکھ بڑھی اور لوگ جو ہیں وہ اس بات پہ تیار ہے کہ وہ ہمارے ساتھ مزید کاروبار کریں تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیش فلو مینجمنٹ کا ایک حصہ ہیں اور بڑا اہم حصہ ہیں اس کے علاوہ جب ایسا وقت ہو کہ جہاں پہ قیمت میں بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہو جو چیزیں آپ خرید رہے ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا جہاں پہ کہ لوگ پیسہ دینے میں آپ کو ذرا رکاوٹ پیدا کر رہے ہوں تو اس زمانے میں بھی کیش فلو مینجمنٹ کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے کیونکہ اس کے بغیر نہ آپ کا دھندا چل سکتا ہے آپ کو مال خریدنے کے لیے پیسہ چاہیے آپ کے پاس پیسہ اگر نہیں ہے تو پھر پرابلم ہوگا فیکٹری بند ہو جائے گی کاروبار بند ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ نے سیل کر دی لیکن سیل سے پیسے بھی تو وصول کرنے چاہیے نا کیونکہ جب تک وہ پیسے وصول نہیں ہوں گے اس وقت تک آپ کی ادائیگیاں بر وقت نہیں ہو سکیں گی اور ادائیگیوں میں صرف کریڈیٹر شامل نہیں ان میں آپ کے اسٹاف بھی شامل ہے ورکرز بھی شامل ہیں اس میں جو اخراجات ہیں دفتر کے فیکٹری کے بجلی کے پانی کے گیس کے اور متفرق قسم کے اخراجات جو ہیں وہ تمام شامل ہیں جن کی ادائیگیاں ضروری ہیں تاکہ یہ کاروبار جو ہے اس کو اس کا سانس جو ہے وہ برابر صحیح آتا رہے اس اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے سانس لینے میں اور اس کا جو بھی آپریشنس ہیں وہ صحیح طریقے سے چلتے رہے تو یہ بات تو آپریشنل ایکٹیویٹیز کی حد تک ہم نے کی اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ جی آپریشن سے جو کچھ کمایا یا جو کیش جنریٹ کیا ہم نے اس کو ہم اب آگے اس کو استعمال کس لیے کر رہے ہیں کیا ہم نے اپنی لائبلٹیز پے کر دی کیا ہم نے کرنٹ ایسٹس اپنے بڑھائے ہم نے کوئی انویسٹمنٹس کیے کیا ہم نے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ شیئر ہولڈر کو بھی معلوم کرنی ہے اور شیئر ہولڈر جو ہے یا مالک جو ہے اصل ان کو جو ہے وہ یہ انفارمیشن پہنچانی نہایت ضروری ہے کیش فلو اسٹیٹمنٹس اس کی فائنینسنگ کیا ہوئی اس کی انویسٹنگ کیا ہوئی اس نے مشینری خریدی کتنے کی مشینری خریدی کتنی مشینری خریدی یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کی کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں آتی ہیں اور پھر یہ کہ سال کے آخر میں آپ نے کیا اس سال کے آپریشن سے اتنے پیسے جن مزید جنریٹ کیے کہ تمام اپنے ادائیگیاں وغیرہ کرنے کے بعد انویسٹمنٹ کرنے کے بعد پھر بھی آپ کے پاس کیش سرپلس تھا اگر کیش سرپلس تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنا کاروبار نہایت اچھے طریقے سے کر رہے ہیں کیونکہ آپ ریزروز میں اضافہ کر رہے کیش ریزروز میں اضافہ کر رہے ہیں لیکن not at the cost of increasing your liabilities اور not paying off your liabilities in time because that no business can afford تو یہ چیز جو ہے یہ یاد رکھیے آئیے اب ہم ایک ایگزامپل کرتے ہیں جو کہ اے بی سی لمیٹڈ کا ہے جو کہ ایک کمپنی ہے جو جس کے پاس جو کچھ مینوفیکچرنگ بھی کرتی ہے اور جو مال وہاں بناتی ہے اور خریدتی ہے اس کو آگے بیچتی ہے ہمیں بیلنس شیٹ سن دو ہزار ایک اور دو ہزار دو کی بیلنس شیٹ تیس جون کی وہ دی گئی ہے ہمیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ تیس جون دو ہزار دو تک کا دیا گیا ہے اور ہمیں بنانا ہے کیش فلو اسٹیٹمنٹ پہلے تو بیلنس شیٹ دیکھ لیتے ہیں balance sheet A B C limited balance sheet as at thirtieth of June دو ہزار دو یہ لکھنا ضروری ہے یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں اب یہاں سے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس دو ہزار دو کا ایک کالم ہے اور دو ہزار ایک کا ایک کالم دو ہزار ایک کا کالم کمپیریٹو فگرس ہے یعنی پچھلے سال کی فگرس ہیں جو کہ کمپیرزن کے لیے ہم کو بیلنس شیٹ میں شو کرنی پڑتی ہے بیلنس شیٹ ورنہ اس کے بغیر مکمل نہیں ہوتی ہاں جہاں پہ کسی کاروبار کی پہلے سال کی بیلنس شیٹ بن رہی ہو تو ظاہر ہے اس کی پچھلے سال کی تو کوئی فگر نہیں ہوگی تو وہاں پہ کمپیریٹو فگر نہیں ہوگی لیکن جہاں پہ کاروبار چل رہا ہے اور پچھلا سال کا پرفارمنس موجود ہے اور پچھلے سال کی بیلنس شیٹ موجود ہے تو اس کا کمپیرزن جو ہے وہ کرنٹ سال کے ساتھ دینا ضروری ہے یہ آپ قانون سمجھ لیجئے ضروری ہے پہلا آئٹم ہمارے پاس جو ہے وہ فکسڈ ایسٹس کا ہے building at cost acted depreciation اس میں سے مائنس کیا ہوا ہے پچھلے سال کی فگر ایک لاکھ دس ہزار کی تھی اس سال کی فگر جو ہے وہ ایک لاکھ پینتالیس ہزار کی ہے اس کے بعد پلانٹ مشینری ہے پچھلے سال پلانٹ مشینری ہمارے پاس پچپن ہزار کا تھا اس سال ہمارے پاس پلانٹ مشینری جو ہے وہ سینتالیس ہزار کا ہے total fixed asset written down value جو ہمارے پاس پچھلے سال تھے وہ ایک لاکھ پینسٹھ ہزار کے تھے اس سال ایک لاکھ بانوے ہزار کے لانگ ٹرم انویسٹمنٹس پچھلے سال دس ہزار روپے کی تھی اس سال سترہ ہزار کی ہیں کرنٹ ایسٹس کی طرف آتے ہیں کرنٹ ایسٹس میں ڈیٹرز ہیں ڈیٹرز پچھلے سال اکیس ہزار اس سال تیس ہزار فنشڈ گڈز اور دوسرا اسٹاک جو ہے وہ ہمارے پاس پچھلے سال چالیس ہزار کا تھا اس سال پچیس ہزار کا ہے شارٹ ٹرم ڈپازٹس پچھلے سال پندرہ ہزار کے تھے اس سال اٹھارہ ہزار کے ہیں کیش ان بینک پچھلے سال چوبیس ہزار اس سال تیس ہزار یوں ہمارے کرنٹ ایسٹس جو ہیں وہ پچھلے سال ایک لاکھ کے اور اس سال ایک لاکھ تین ہزار کے ہیں اب ہم لائبلٹیز کی طرف آتے ہیں کرنٹ لائبلٹیز کی طرف آتے ہیں کریڈیٹرز پچھلے سال بارہ ہزار اس سال پندرہ ہزار پچھلے سال جو پروپوزڈ ڈویڈنڈ تھا وہ سولہ ہزار تھا اس سال جو پروپوز ڈویڈنڈ ہے وہ اٹھارہ ہزار ہے پچھلے سال ٹیکس پیبل جو تھا وہ آٹھ ہزار تھا اس سال جو ٹیکس پیبل ہے وہ نو ہزار ہے ٹوٹل کرنٹ لائبلٹیز یوں پچھلے سال چھتیس ہزار اور اس سال بیالیس ہزار ہوں جب ہم کرنٹ ایسٹ میں سے کرنٹ لائبلٹیز مائنس کرتے ہیں تو ہمارے پاس ورکنگ کیپٹل کی فگر آ جاتی ہے اور ورکنگ کیپٹل پچھلے سال چونسٹھ ہزار کا تھا اس سال اکسٹھ ہزار کا ہے یعنی ورکنگ کیپٹل اس سال کم ہو گیا حالانکہ ہمارے کرنٹ لائبلٹیز جو ہے اس میں اضافہ ہوا لیکن ہماری جو کرنٹ ایسٹس ہے اس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ جو ہے وہ دیکھنے میں نہیں آیا اس کی وجہ سے ہمارے ورکنگ کیپٹل میں کمی ہوئی بہرحال net assets employed working capital plus net fixed assets ملا کر کے fixed assets written down value ملا کے دونوں فگرس جو ہے وہ ہمارے پاس دو لاکھ ستر ہزار اس سال اور دو لاکھ انتالیس ہزار پچھلے سال جو ہے وہ آئے نیٹ ایسٹس امپلائڈ دو لاکھ ستر ہزار اور دو لاکھ انتالیس ہزار اب یہ نیٹ ایسٹس ہم نے کہاں سے فائنانس کیے اس سائڈ پہ آتے شیئر کیپٹل پچھلے سال ایک لاکھ ساٹھ ہزار کا تھا اس سال ایک لاکھ اسی ہزار کا ہے شیئر پریمیم اکاؤنٹ پچھلے سال بارہ ہزار کا تھا اس سال سترہ ہزار کا ہے جنرل ریزرو پچھلے سال بیس ہزار کا تھا اس سال تیئیس ہزار کا ہے undistributed profit and loss account جو ہے پچھلے سال ستائیس ہزار کا تھا اس سال چونتیس ہزار کا ہے یوں شیئر ہولڈرز فنڈز یا ایکوٹی جو ہے وہ پچھلے سال دو لاکھ انیس ہزار اور اس سال دو لاکھ چون ہزار ابھی بیلنس شیٹ بیلنس نہیں ہوئی فرق ہے یہ فرق جو ہے یہ ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹس جاری کر کے جو ہے ان کو اس کو پورا کیا گیا یعنی بوروئنگ کی ہوئی ہے ٹرم سرٹیفکیٹس آپ نے ایشو کیے ایک خاص مدت کے لیے آپ نے کمپنی کے سرٹیفکیٹس ایشو کیے پچھلے سال یہ سرٹیفکیٹس بیس ہزار کے تھے اس سال یہ سولہ ہزار کی ہے یوں بیلنس شیٹس جو ہیں وہ ہماری بیلنس شیٹ جو ہے وہ بیلنس ہو گئی تو یہ تو بیلنس شیٹ کی بات تھی اب ہم پروفٹ اینڈ لاس کی طرف آتے ہیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ پھر وہی A B C limited profit and loss account for the year ended June thirtieth two and two sales جو ہماری اس سال ہوئی وہ تین لاکھ کی تھیں اور ہاں یہ تو میں بتانا بھول گیا کہ یہ تمام فیگر جو ہیں یہ روپیز ان تھاؤزینڈ ہے یعنی ہم یہ فگر جو ہے یہ تیس کروڑ کی ہے لکھ جو ہم رہے ہیں وہ تین سو ہزار لکھ رہے ہیں اور اوپر لکھ رہے ہیں روپیز ان تھاؤزینڈ جس کا مطلب ہے کہ اس کے آگے تین صفر اور ایڈ کر دیجئے تو یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ بجائے پوری فگر لکھنے کے آپ اس کو مختصر کر کے لکھ لیتے ہیں تو سیل جو ہے وہ تیس کروڑ کی ہے بہرحال یہاں پہ ہم فگر لے کے چل رہے ہیں تھری ہنڈریڈ تھاؤزینڈ اس کو کہیں گے کاسٹ آف گڈ سولڈ وہ ہے دو لاکھ اکتیس ہزار کا یوں ہمارا گروس پروفٹ جو ہے وہ انہتر ہزار کا ہے سکسٹی نائن تھاؤزینڈ کا ادر انکم کچھ ہے جو کہ چار ہزار کی ہے اور یوں ہمارے پاس جو فگر آئی وہ تہتر ہزار کی آئی gross profit plus other income تہتر ہزار اس میں سے اب ایکسپینس مائنس کیے گئے سب سے پہلے ایڈمنسٹریٹو ایکسپینس جن میں ڈائریکٹرز ریمونریشن ہے چار ہزار روپے کی ڈپریسن ہے بلڈنگ کی چھ ہزار روپے کی loss on sale of machinery ہے دو ہزار روپے ادر ایڈمنسٹریٹو ایکسپینسیز ہیں بارہ ہزار روپے سیلنگ ایکسپینسیز ہیں دس ہزار روپے کے فائنینشل چارجز ہیں ایکسپینسیز ہیں مارک اپ جو ہم نے ٹی ایف سی پہ پے کیا سرٹیفکیٹ ہولڈرز کو وہ ہے دو ہزار روپے کا یوں ہمارے ٹوٹل اخراجات چھتیس ہزار روپے کے ہوئے تہتر ہزار میں سے چھتیس ہزار جس وقت ہم مائنس کرتے ہیں تو ہمارا profit for the year before tax جو ہے وہ سینتیس ہزار روپے کا آ جاتا ہے پروویژن فور ٹیکس جو ہم نے کیا ہوا ہے وہ نو ہزار روپے کا ہے پروفٹ آفٹر ٹیکس یوں ہمارا اٹھائیس ہزار روپے کا ہوا انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ پچھلے سال کا ہم نے یہاں پہ شو کیا وہ ستائیس ہزار روپے تھا دونوں ملا کر کے اس سال کا profit net profit after tax اور پچھلے سالوں کا انڈسٹریبیوٹیڈ پروفٹ ملا کر کے ہم نے ہمارے پاس total profit available for appropriation اس سال وہ پچپن ہزار روپے ہے اس میں سے جو اپروپریشن کیے جا رہے ہیں تین ہزار روپیہ تو ہم ریزرو میں ٹرانسفر کر رہے ہیں اور ڈائریکٹرز پروپوز کر رہے ہیں کہ اس سال اٹھارہ ہزار روپے کا ڈویڈنڈ جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جائے گا تو اپروپریشن کا ٹوٹل جو ہے وہ اکیس ہزار کا ہوا total available profit for appropriation پچپن ہزار میں سے اکیس ہزار مائنس کریں گے ہم تو ہمارے پاس انڈسٹریبیوٹیڈ یا انپروپریٹڈ پروفٹ جو ہے وہ چونتیس ہزار کا رہ جاتا ہے جو فگر بیلنس شیٹ پہ ہم نے دی ہوئی ہے اب ذرا کچھ نوٹس ہمیں دیے گئے ہیں کہ جی ادر انکم یہ ہے ایک ڈویڈنڈ ہے جو ہمیں جو ہماری لانگ ٹرم انویسٹمنٹس جن کا ذکر بیلنس شیٹ پہ تھا ان سے ریسیو ہوا ہے اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ کاسٹ آف گڈ سولڈ میں پلانٹ مشینری پہ ڈپریسن شامل ہے پانچ ہزار روپے کا اب اس انفارمیشن سے ہم نے کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنانا ہے اب آپ کہیں گے کہ جی آپ نے بیلنس شیٹ پہ تو کمپیریٹو فگرز دے دیے ہیں آپ نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں کمپیریٹو فگرز نہیں دیے جی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں بھی کمپیریٹو فیگرز دینا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ بیلنس شیٹ میں ہے اور یہ قانونی ریکوائرمنٹ ہے لیکن بہرحال اس ایگزامپل کے لیے کیونکہ کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنانے کے لیے comparative statement profit and loss کا جو ہے وہ استعمال نہیں ہوتا وہ کمپیریٹو یا کمپیرزن جو ہے وہ صرف بیلنس شیٹ کے آئٹمس کا ہوتا ہے اور صرف کرنٹ سال کا پروفیٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کا جو ریزلٹ ہوتا ہے اس سے فگرز لیے جاتے ہیں تو اس وجہ سے ہم نے آپ کو یہ comparative figure profit and loss کے نہیں یہاں پہ شو کیے کہ کنفیوژن نہ ہو لیکن یہ یاد رکھیے کہ پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ بھی آپ جس وقت بناتے ہیں تو اس پہ پچھلے سال کے کمپیرٹیو فگر جو ہے وہ شو کرنے پڑتے ہیں تو بات ہو رہی تھی کیش فلو اسٹیٹمنٹ کی ہم سب سے پہلے جو فگر لیں گے کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں وہ نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس کی ہے ناٹ آفٹر ٹیکس یہ یاد رکھیے گا نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس وہ فگر ہمارے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں سینتیس ہزار روپے کی تھی سب سے پہلے جو ہمیں ایڈجسٹمنٹس کرنا ہوتی ہیں وہ نان کیش آئٹمس کی ایڈجسٹمنٹ کرنا ہوتی اور ان نان کیش آئٹمس میں بحوالہ اس سوال کے جو آئٹمس شامل ہیں وہ سب سے پہلے تو ڈپریسن ہے اب ڈپریسن جو ہے وہ ہم نے پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے ہم دیکھتے ہیں اور وہ جو نوٹ ہمیں اضافی دیا گیا تھا اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ایک تو مشینری پہ ڈپریسن ہے پانچ ہزار روپے کا اور ڈپریسن ہے بلڈنگ کے اوپر چھ ہزار روپے کا تو یہ ٹوٹل ڈپریسن جو ہے یہ گیارہ ہزار روپے کا پروفٹ اینڈ لاس میں چارج ہو چکا ہے یہ نان کیش ٹرانزیکشن ہے یہ صرف ہم نے پروفٹ اینڈ لاس کو ڈیبٹ کیا تھا اور ہم نے ایکومولیٹڈ ڈپریسن کو کریڈٹ کیا تھا کیش میں نہ پیمنٹ کی نہ کچھ اور ہوا لہذا یہ صرف کتابی ایک انٹری ہے جرنل انٹری ہے اس لیے یہ نان کیش آئٹم ہے اور اس کو ہمیں پروفٹ میں دوبارہ ایڈ کرنا پڑے گا کیونکہ اب ہم کیش میں جو ادائیگیاں اور وصولیاں ہوئی ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ بنا رہے ہیں تو سب سے پہلے ڈپریسن گیارہ ہزار روپے اس کے بعد جو دوسرا آئٹم ہمیں پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے نظر آتا ہے وہ ہے loss on sale of machinery یعنی مشینری جو ہم نے سال کے دوران کوئی بیچی اس پہ ہمیں بیچنے پہ نقصان ہوا اور وہ نقصان جو ہے وہ دو ہزار روپے کا تھا پروفٹ اینڈ لاس میں ہم نے نقصان دکھایا ہے یہ نقصان جو ہے یہ کیش کا نقصان نہیں کیش میں تو جو ہمیں اس کو بیچ کے رقم حاصل ہوئی ہوگی وہ کیش تو بہرحال آیا اور اس کیش کو ہم اس کیش فلو میں شو کریں گے لیکن فل وقت جو نان کیش آئٹم ہے وہ یہ پروفٹ یا یا loss on sale of machinery جو ہے یہ ہم کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا پروفٹ اینڈ لاس میں سے ہم آلریڈی نکال چکے ہوئے اس کو اس لیے اس کو دوبارہ اس میں شامل کرنا پڑے گا ایڈ کرنا پڑے گا اس انٹری کو ریورس کرنا پڑے گا تو جس طریقے سے ہم نے ڈپریسن کو ایڈ بیک کیا اس کو ریورس کیا پہلے چارج کیا تھا پروفیٹ لاس اکاؤنٹ میں اب کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں ہم اس کو ریورس کر رہے ہیں ہم اس کو ایڈ بیک کر رہے ہیں پروفیٹ میں ایڈ کر رہے ہیں پہلے پروفیٹ کو کم کیا تھا اب پروفٹ میں پھر ایڈ کر رہے ہیں اسی طریقے سے یہ loss on sale of machinery جو ہے یہ بھی اس میں ایڈ بیک ہوگا تیسری چیز جو ٹی ایف سی پہ ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹس پہ ہم نے مارک اپ ادا کیا یہ صرف اس حد تک کہ اس کو جو ہے فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں ہم نے شو کرنا وہ ہم یہاں سے نکال کر کے جو ہے وہ ہم دوسری طرف لے جا رہے ہیں لیکن اگر بیلنس شیٹ کو دیکھیں تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ٹی ایف سی کا مارک اپ ہے کیا یہ کریڈٹرز میں شامل ہے یا نہیں ہے بہرحال چونکہ اس کی تفصیل نہیں دی گئی اس لیے الوقت وقت یہی ہم اسیوم کر سکتے ہیں یہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس کو علیحدہ سے دکھانا تو یہ تین آئٹمس کی ایڈجسٹمنٹ جو ہے وہ ہم یہاں پہ کر رہے ہیں جب یہ تینوں آئٹمس کو ایڈ کرتے ہیں ہم نیٹ پروفٹ بفور ٹیکس کے اندر تو ہمارے پاس جو فگر آتی ہے وہ آتی ہے باون ہزار روپے کی یعنی گیارہ ہزار ڈپریسن ایڈ کیا سینتیس ہزار میں تو اڑتالیس ہزار ہو گیا دو ہزار loss on sale of machinery تھا پچاس ہزار ہو گیا اور ٹی ایف سی کا مارک اپ جو ہے دو ہزار روپے وہ بھی اس میں ایڈ کر دیا تو یہ ٹوٹل فگر ہمارے adjusted profit after adjustment of non cash items باون ہزار آ گیا اب اس میں سے ہم مائنس کر رہے ہیں جو ادر انکم تھی باون ہزار میں سے چار ہزار روپئے جب نکال دیے تو ہمارے پاس اڑتالیس ہزار روپئے گئے اڑتالیس ہزار روپے رہ گئے جو کہ آپریٹنگ پروفٹ ہے بفور ورکنگ کیپٹل چینجز اب ورکنگ کیپٹل چینجز کی طرف آئی یہ کیسے ورک آؤٹ ہم نے کی ورکنگ کیپٹل چینجز جو ہیں اس میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ریڈکشن ان اسٹاک ہے اب بیلنس شیٹ پہ واپس جائیے گا بیلنس شیٹ کے اندر اسٹاک کی فگر پچھلے سال چالیس ہزار تھی اس سال پچیس ہزار ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جی ہمارے پاس جو اسٹاک ان بکا یا را مٹیریل کا اسٹاک جو استعمال ابھی نہیں ہوا جو ہمارے پاس موجود ہے وہ چالیس ہزار روپے سے کم ہو کر کے پچیس ہزار پہ آ گیا پندرہ ہزار روپے کی کمی اس میں واقع ہو گئی تو یہ ہم یہاں پہ ایک فگر لکھتے ہیں ریڈکشن ان اسٹاک پندرہ ہزار روپے اس کے بعد کریڈیٹرس کی طرف جاتے ہیں پھر بیلنس شیٹ دیکھتے ہیں بیلنس شیٹ کے اندر کریڈیٹرس کی جو فگر ہے وہ پچھلے سال بارہ ہزار روپے کی تھی اس سال جو ہے وہ پندرہ ہزار روپے کی تین ہزار روپے کا اضافہ ہو گیا یعنی جن لوگوں کو ہم نے ادائیگیاں کرنی تھی اس کا ادائیگیوں کا ویلیو بارہ ہزار روپے سے بڑھ کے پندرہ ہزار ہو گیا لہذا تین ہزار روپے کا اضافہ ہو گیا اسٹاک ہمارا کم ہوا کریڈیٹرز لائبلٹیز جو ہے وہ ہماری اس میں اضافہ ہوا ڈیٹرز جو ہے ہمارے ڈیٹرز جو ہیں وہ پچھلے سال اکیس ہزار کے تھے اس سال تیس ہزار کے ہیں اس میں بھی نو ہزار روپے کا اضافہ ہوا اب ظاہر ہے کہ جس نے ہمیں پیسہ دینا تھا اس کے جب ان کے ویلیو میں اضافہ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس جتنا پیسہ اکٹھا ہونا چاہیے تھا اتنا پیسہ اکٹھا کیش میں نہیں ہوا اسٹاک ہمارا کم ہوا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اسٹاک بلڈ اپ نہیں کیا ہم نے اسٹاک کو استعمال کیا ہم نے مزید انویسٹمنٹ اس میں نہیں کی ہم نے کریڈیٹرز میں اضافہ کیا جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ادائیگیاں وقت پہ نہیں کی لہذا تین ہزار روپے کا وہ اضافہ ہے تو ٹوٹل یوں ورکنگ کیپٹل جو چینجز آئی ہیں وہ بن گئی پندرہ ہزار پلس تین ہزار مائنس نو ہزار نیٹ نو ہزار کا جو ہے وہ ورکنگ کیپٹل میں ایک طریقے سے چینج آیا ہے اور وہ چینج جو ہے جب ہم آپریٹنگ پروفٹ میں ایڈ کرتے ہیں تو ہمارے پاس آپریشن سے کیش فلو جو ہے وہ ستاون ہزار کا ہو جاتا ہے اور اس کی بیسک وجہ یہ ہے یہ بڑھ کیوں گیا بیسک وجہ یہ ہے کہ ہم نے سٹاک میں ہم نے مزید انویسٹمنٹ نہیں کی سٹاک کو استعمال کیا سٹاکس کو کم کیا اس میں پیسہ پھنسایا نہیں مزید جس وقت اکنامک ایکٹیویٹی کم ہو دکان میں سٹاک بلڈ اپ ہوتے جاتے ہیں خریدار کم ہوتے ہیں لہذا جو دکاندار ہے اس کی دکان میں مال تو بھرا ہوتا ہے لیکن اس کو انفلو کوئی نہیں ہو رہا تھا کیش انفلو کوئی نہیں ہو رہا تھا کیونکہ بکری نہیں ہو رہی وہ ایک پریشان پریشانی کی بات ہے لہذا دکاندار کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جو مال اس کی دکان میں ہے وہ بکتا ہی رہے تاکہ ایک ٹرن اوور ہوتا رہے مال کا بھی اور پیسے کا بھی تو کیش فلو فرام آپریشن یوں ہم نے ففٹی سیون تھاؤزینڈ کی فگر جو ہے وہ ورک آؤٹ کی اس کے بعد جو نیکسٹ آئٹم ہے وہ وہی مار جو مارک اپ ہم نے پے کیا تھا اور جو پہلے ایڈجسٹ کیا کیونکہ ہم اس کو علیحدہ سے شو کرنا چاہ رہے تھے وہ اب ہم اس میں سے منگا کر رہے ہیں دو ہزار روپیہ اور اب ٹیکس پیمنٹ کی بات آئی بیلنس شیٹ کی طرف اگر ہم دوبارہ جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پچھلے سال جو ٹیکس پیبل تھا ہمارا وہ آٹھ ہزار روپیہ تھا اس سال جو پیبل ہے ٹیکس ہمارا وہ نو ہزار روپے ہے پروفٹ اینڈ لاس میں اگر پروویژن فار ٹیکس دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ نو ہزار روپیہ ہے تو اب یہ کیسے تعین کیا جائے گا کہ جی ہم نے پیمنٹ جو ہے وہ کتنی کی ہے اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ایک ٹی اکاؤنٹ جو ہم یا ایک اکاؤنٹ بنائیں ٹیکس پیڈ کا یا پیبل کا اب اوپننگ بیلنس جو ظاہر ہے کہ پیبل تھا ادائیگی کرنی ہے آٹھ ہزار روپے کریڈٹ سائڈ پہ اس اکاؤنٹ کے آئے گا جو ہم بیلنس اگلے سال لے جا رہے ہیں وہ ہے جو کلوزنگ بیلنس ہے وہ پروویژن جو ہوئی تھی پہلے تو پروویژن کی بات کر لیں پروویژن ہم نے ڈیبٹ کی پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ کو کریڈٹ کی ہم نے ٹیکس پیبل کو نو ہزار روپے کہ جی یہ پروویژن ہم نے کر دی جو ہم بیلنس اگلے سال لے جا رہے ہیں ایبل شو کر رہے ہیں جو ابھی ہم نے پے نہیں کیا وہ بھی نو ہزار روپے وہ ڈیبٹ سائٹ پہ آ گیا کیوں کہ کیری فارورڈ ہوگا کریڈٹ سائڈ پہ کیری فارورڈ ہوگا اس لیے ڈیبٹ سائڈ پہ شو کیا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ جی کریڈٹ سائڈ تو اب سترہ ہزار کی ہو گئی اور ڈیبٹ سائڈ نو ہزار کی ہے تو بیلنسنگ فگر جو آٹھ ہزار کی ہے وہ ظاہر ہے کہ جی ہم نے کیش میں ادائیگی کی اور یہ فگر آٹھ ہزار کی جو ہے یہ ہم اب اپنی کیش فلو اسٹیٹمنٹ میں ایز ٹیکس پیڈ جو ہے وہ ہم شو کریں گے تو یہ دونوں پیمنٹس جو ٹی ایف سیز پہ پیمنٹ کی مارک اپ کی اور جو ٹیکس پے کیا یہ دونوں فیگر بن گئے دس ہزار روپے کے جو کیش فلو فرام آپریشن میں سے اگر منہا کیا جائے تو ہمارے پاس فورٹی سیون تھاؤزینڈ روپیز پیچھے رہ جاتے ہیں جو کہ نیٹ کیش فلو ہے فروم آپریٹنگ ایکٹیویٹیز اب آئیے cash flow from investing activities کی طرف تو یہ تو سینتالیس ہزار روپیہ جو ہے یہ ہم نے آپریشنز سے کیش فلو جنریٹ کیا سال کے دوران اب cash flow from investing activities سب سے پہلے تو وہ جو ہم نے ایک آئٹم شروع میں ایڈجسٹ کیا تھا نان کیش کے حوالے سے ڈویڈنڈ ریسیوڈ یا کچھ اس قسم کی چیز تھی وہ ہم اب یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں کہ جی ڈویڈنڈ ریسیوڈ انویسٹمنٹ ایکٹیویٹی کیونکہ یہ ڈویڈینڈ ہمیں لانگ ٹرم انویسٹمنٹ سے وصول ہوا لہذا اس کو انویسٹنگ ایکٹیویٹیز کی مد میں یا ہیڈ میں شو کرتے ہیں بیلنس شیٹ پہ پھر واپس چاہیے وہاں پہ لانگ ٹرم انویسٹمنٹس جو ہیں وہ پچھلے سال دس ہزار روپے کی تھی اس سال سترہ ہزار روپے کی سات ہزار روپے کا اس میں اضافہ ہوا جس کا مطلب یہ ہے کہ جس جی سات ہزار روپے کی انویسٹمنٹس مزید ہم نے کی اور وہ لانگ ٹرم نوعیت کی تھی پچھلے اگر ہم پھر ایک ٹی اکاؤنٹ بنائے پچھلے سال کی figure investment long term investment asset ہے ہمارا ڈیبٹ سائڈ پہ فگر آئے گی دس ہزار روپے کی کلوزنگ بیلنس جو ہم کیری فارورڈ کر رہے ہیں کریڈٹ سائڈ پہ آئے گا کیونکہ ایسٹ ہے اس لیے وہ شو تو ڈیبٹ سائڈ پہ ہوگا ایسٹس تمام ڈیبٹ سائڈ پہ ہوتے ہیں اس لیے سترہ ہزار روپے کریڈٹ سائڈ پہ ڈیبٹ سائڈ کریڈٹ سائڈ کا سات ہزار روپے کا فرق ہے سات ہزار روپیہ مزید انویسٹمنٹ کیا گیا کیش خرچ کیا گیا debit investment account credit cash یا بینک اکاؤنٹ تو سات ہزار روپے کی ہم نے مزید انویسٹمنٹس جو ہیں وہ اس سال کے دوران تو یہ فگر جو ہے کہ payment for acquisition of investment seven thousand rupees یہ ہم نے بریکٹ میں لکھ دیا کہ ادائیگی ہوئی اس کے بعد ہم فکسڈ ایسٹس پہ آتے ہیں اب فکسڈ ایسٹس پھر بیلنس شیٹ پہ واپس جائیں گے بلڈنگ پچھلے سال ایک لاکھ چالیس ہزار کی تھی اس سال جو ہے وہ ایک لاکھ اکاسی ہزار کی ہے یعنی چالیس ہزار روپے کا اکتالیس ہزار روپے کا اس سال کے دوران اس میں اضافہ ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ ہم نے کوئی اور بلڈنگ جو ہے وہ خریدی ہے پلانٹ اینڈ مشینری کی طرف جس وقت ہم آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جی نبے ہزار سے کم ہو کر پلانٹ مشینری ہماری تراسی ہزار روپے رہ گئی ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے پلانٹ مشینری کو بیچا ہے اور وہ ہمیں پتا ہے کہ بکی ہے کیونکہ loss on sale of machinery ہمیں ہوئی ہے تو ہم مشینری کی طرف بعد میں آئیں گے پہلے ذرا بلڈنگ کا حساب ختم کر لیں بلڈنگ اکتالیس ہزار روپے کا ہم نے کہا کہ اضافہ ہوا کیونکہ پچھلے سال کی فگر ایک لاکھ چالیس تھی وہی اگر ہم اپنا اکاؤنٹ بناتے ہیں بلڈنگ کا ٹی اکاؤنٹ بناتے ہیں تو ڈیبٹ سائڈ پہ ایک لاکھ چالیس ہزار اوپننگ فگر آئے گی کلوزنگ فگر ایک لاکھ اکاسی کی ہے کاسٹ پہ کاسٹ کی فگر کاسٹ کی بات کر رہے ہیں ہم ایک لاکھ اکاسی ہزار روپیہ کیری فارورڈ ہم کر رہے ہیں وہ کریڈٹ سائڈ پہ آئے گا کیونکہ ایسٹ ہے لہذا اگر کریڈٹ سائڈ پہ بیلنس کلوزنگ ہوگا تو وہ ڈیبٹ سائڈ پہ اگلے سال شو ہوگا ڈفرنس دونوں سائڈوں میں اکتالیس ہزار کا ہم نے کیش کو کریڈٹ کیا یا بینک کو کریڈٹ کیا اور اکتالیس ہزار بلڈنگ کے اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیا کہ یہ ہم نے نئی بلڈنگ خریدی اس طریقے سے اکتالیس ہزار روپے کا مزید کاروبار نے خرچہ کیا اب اس کے بعد پلانٹ مشینری کی پلانٹ مشینری ہمارے پاس پچھلے سال نوے ہزار روپے کی تھی اس سال وہ پلانٹ مشینری تراسی ہزار روپے کی رہ گئی یعنی سات ہزار روپے کی کمی ہوئی اب پلانٹ مشینری ایٹ کاسٹ کا اگر ہم اکاؤنٹ بناتے ہیں تو پچھلے سال کی فگر اوپننگ بیلنس تھا نبے ہزار روپے جو اس کی کاسٹ تھی وہ ڈیبٹ سائڈ پہ آ گیا کیری فارورڈ جو ہم بیلنس کر رہے ہیں کلوزنگ بیلنس کر رہے ہیں وہ تراسی ہزار روپے کا ہے کریڈٹ سائڈ پہ آ گیا سات ہزار روپے کریڈٹ سائڈ پہ شارٹ ہے جس کا مطلب ہے کہ کاسٹ آف ایسٹ سولڈ ہے یہ تو کریڈٹ ہم نے اس اکاؤنٹ کو کیا پلانٹ مشینری ایٹ کاسٹ کو اور ڈیبٹ یہ سات ہزار روپیہ کر دیا ایک اور اکاؤنٹ کھولتے ہیں ہم ڈسپوزل آف مشینری اکاؤنٹ یا ڈسپوزل آف ایسٹ اکاؤنٹ وہاں پہ ہم نے اس کی کاسٹ اس مشین کی جو مشین ہم نے بیچی اس کو ہم نے ڈیبٹ کر دیا اس مشین پہ ڈپریسن بھی چارج ہوا وہ ڈپریسن جو ہے وہ ہمیں کہیں نوٹس میں بتایا گیا ہمیں یہ معلوم ہے کہ لاس جو ہوئی ہے اس سیل کے اوپر وہ ایک ہزار دو ہزار روپے کی ہوئی ہے ہمیں جو ڈپریسن کی فگر ہے وہ کسی اضافی نوٹ میں دی گئی ہے کہ چار ہزار روپے کی ہے بیلنسنگ فگر دونوں سائڈوں کا جو ہے کریڈٹ سائڈ چھ ہزار روپے آیا ڈیبٹ سائڈ کاسٹ جو تھی اس کی سات ہزار روپے لہذا جو بیلنس فگر ہے لاس ہم نے اکاؤنٹ فور کر لی ہم نے ڈپریسن اکاؤنٹ فال کر لی اور بیلنس فگر جو ہے وہ ظاہر ہے کہ جی اس سات ہزار کی مشینری پہ ہمیں ایک ہزار روپیہ ہمیں آیا تو دونوں سائڈیں بیلنس ہو گئی چار دو چھ اور ایک سات ہزار سائڈ بیلنس ہو گئی تو ایک ہزار روپیہ کیش ہمیں نقد ملا اس مشینری کو بیچنے سے جو کہ سات ہزار روپیہ جس کی کاسٹ تھی تو اب ہم واپس کیش فلو اسٹیٹمنٹ پہ جاتے ہیں کہ receipt from sale of asset یہ ایک ہزار روپیہ جس کا ابھی میں نے ذکر کیا تو یہ ٹوٹل ہماری ایکٹیویٹی تھی اچھا لاس جو تھا اس سیل آف مشینری میں وہ ہم پہلے نان کیش آئٹم کے طور پہ ایڈجسٹ کر چکے ہوئے ہیں وہ نکال چکے ہوئے ہیں کیونکہ ہم یہاں پہ کیش فلو بنا رہے کیش جو ریسیو ہوا وہ ہزار روپیہ ہوا وہ اب ہم یہاں پہ ہم نے اس کو لکھ لیا کہ cash flow from investing activity یو ہمارے پاس جو ریسیٹ ہوئی انویسٹنگ ایکٹیویٹیز سے وہ پانچ ہزار روپے جبکہ ہم نے ایکوزیشن آف انویسٹمنٹ ہم نے جو انویسٹمنٹس خریدے سال کے دوران اور جو فکسڈ ایسٹس خریدے ان پہ ادائیگی ہم نے اڑتالیس ہزار کی کی نیٹ فگر انویسٹمنٹ کی جو ہو گئی وہ ترتالیس ہزار روپے ہوئی آپریٹنگ ایکٹیویٹیز سے ہماری پوزیٹو کیش فلو تھی سینتالیس ہزار روپے کا کیش جنریٹ ہوا تھا یہاں پہ ترتالیس ہزار روپے ہم نے جو ہے وہ خرچ کر دیے تو بیلنس جو ہمارے پاس رہ گیا وہ چار ہزار روپے کا رہ گیا اب فائنل ایکٹیویٹی کی طرف آتے ہیں کہ cash flow from financing activity balance sheet پہ پھر دوبارہ جائیے شیئر کیپٹل اکاؤنٹ کے اندر تبدیلی پائی تبدیلی دیکھتے ہیں ہم شیئر کیپٹل پچھلے سال جو ہے وہ ایک لاکھ ساٹھ ہزار تھا اس لاکھ اس دفعہ ایک لاکھ اسی ہزار یعنی بیس ہزار روپے کا اضافہ ہو گیا تو ایشو آف آرڈنری شیئرز ہوئے بیس ہزار روپے کے وہ ہم نے فگر جو ہے وہ فائنینسنگ ایکٹیویٹیز میں ایشو آف آرڈنری شیئرز وہ ہے بیلنس شیٹ پہ اگر دوبارہ جائے شیئر پریمیم اکاؤنٹ پچھلے سال شیئر پریمیم اکاؤنٹ جو ہے وہ تھا بارہ ہزار کا اس سال جو ہے وہ سترہ ہزار کا ہے پانچ ہزار روپے یعنی یہ جو شیئرز ایشو ہوئے تھے بیس ہزار کے یہ پانچ ہزار کے پریمیم پہ جاری کیے گئے لہذا شیئر پریمیم اکاؤنٹ کی مد میں بھی ہمارے پاس پانچ ہزار روپے اب ڈویڈنڈ کی طرف آئیے بیلنس شیٹ کے اندر پچھلے سال جو لائبلٹیز کے اندر ہمیں پرپوز ڈویڈنڈ کی فگر تھی وہ سولہ ہزار کی تھی اس سال جو پرپوز ڈویڈنڈ ہے وہ اٹھارہ ہزار روپئے ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاحب ان دونوں کا فرق کیوں نہیں ہے ہم لے لیتے دو ہزار روپیہ اور وہ یاد کیوں نہیں شو کرتے چیز یہ ہے کہ ہم نے جو فگر پروفٹ کی لی تھی جس سے ہم نے کیش فلو اسٹیٹمنٹ بنانا شروع کیا وہ net profit before tax cash میں ادائیگی ظاہر ہے کہ پچھلے سال کی لائبلٹی کی ہوئی کیونکہ اس سال کا ڈویڈنڈ تو ابھی پرپوزڈ ہے پرپوزڈ اس لیے ہے کہ جناب وہ ڈویڈنڈ جو ہے وہ شیئر ہولڈرز نے اپنی میٹنگ جو کہ سال ختم ہو جانے کے بعد ہوگی اس وقت اپروو کرنا اور اس کی پیمنٹ بھی سال ختم ہو جانے کے بعد ہوگی پچھلے سال کا ڈویڈینڈ جو ہے وہ ہم اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ جو ہے اس سال کا اس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ جی اٹھارہ ہزار روپیہ اس سال کا ایک نیا ڈویڈنڈ جو ہے اس سال کے پرفارمنس میں ڈویڈنڈ ڈکلیئر ہوا ہے جس سے ہم یہ مانی اخذ کرتے کہ پچھلے سال کا ڈویڈینڈ جو ہے وہ پے ہو چکا ہے کیش میں پے ہو گیا اس سال کے دوران ہوا اس سال کے پروفٹ اینڈ لاس میں وہ نہیں ذکر آتا اس کا اس کا ذکر پچھلے سال کے پروفٹ اینڈ لاس میں آ چکا ہے سو کیش آؤٹ فلو ہوا اس دفعہ کیش جب آؤٹ فلو ہوا تو ہم نے یہاں پہ فائنانسنگ ایکٹیویٹیز میں سولہ ہزار روپے اس کو کیش آؤٹ شو کیا ایک اور فگر پھر بیلنس شیٹ کی طرف توجہ ہماری ٹی ایف سیز پچھلے سال بیس ہزار کے تھے اس سال سولہ ہزار ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے سال کے دوران چار ہزار روپے کے ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹس جو ہیں ان کو ہم نے واپس کیا یعنی ان کو ان کی ہم نے ادائیگی کر دی اور ان سرٹیفکیٹس کو کینسل کر دیا ایک طریقے سے اپنے ہم نے جو لون لیا ہوا تھا ٹرم فائنانس سرٹیفکیٹ کے تحت اس میں سے چار ہزار روپے ہم نے واپس کر دیے اس کا ذکر پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ میں تو نہیں آئے گا کیونکہ یہ لائبلٹی میں ریڈکشن ہے لہذا بیلنس شیٹ میں شو کیا جا رہا ہے لیکن کیش آؤٹ ہو چکا ہے تو یوں چار ہزار روپیہ جو ریڈکشن ان یا repayment of T F Cs ہے وہ بھی فائنینسنگ ایکٹیویٹی میں آ گیا اس طریقے سے ہم نے بیس ہزار روپے کی آؤٹ فلو جو ہے وہ فائنینسنگ ایکٹیویٹی میں شو کی اور پچیس ہزار روپے کی ہمیں ریسیٹ ہوئی from issue of share and share premium net effect پانچ ہزار روپے کا اضافہ ہوا یوں چار ہزار روپے جو ہمارے پاس پہلے بچے تھے اور پانچ ہزار یہ شامل کر کے ہمارے پاس net increase in cash and cash equivalents for the year نو ہزار روپے آیا اس میں اوپننگ بیلنس شامل کیجئے تو انتالیس ہزار جو کہ انتالیس ہزار روپے ہیں وہ ہم شامل وقت کر لیں کہ جی جس میں کیش اور بینک چوبیس ہزار روپے اور ڈپازٹس پندرہ ہزار روپے شارٹ ٹرم ڈپازٹس جو پچھلے سال تھے ان کو شامل کر لیں وہ انتالیس ہزار روپے بنتے ہیں وہ اس میں شامل کر لیں تو ہمارے پاس جو اس سال کے آخر میں کیش اکویولنٹ کی اور کیش اور کیش اکویولنٹ کی فگر آتی ہے وہ اڑتالیس ہزار کی ہے اور یہی فگر جو ہے یہ ہمارے بیلنس شیٹ میں cash and bank balance plus short term ڈپٹ میں شو کی گئی ہے یوں ہم نے اس کیش فلو اسٹیٹمنٹ کو اس بیلنس شیٹ اور پروفٹ اینڈ لاس اکاؤنٹ سے بنا لیا اور یہ اب فائنانشیل اسٹیٹمنٹس کا ایک حصہ ہے شکریہ